تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو وسب فسبحوه بكرة وأصيلا اور اس کی تسبیح صبح بھی کرو اور شام کو بھی هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالے اور وہ مومنوں کے حق میں بار بار رحم کرنے والا ہے تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما ان کا خیر مقدم جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگا اور اس نے ان کے لیے بہت معزز اجر تیار کر رکھا ہے جمال قرآن جانے ہر مسلمان ہے جمال اس نے قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے کمر الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکرم نظیر آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام ہر ہفتے کی شب رات نو سے گیارہ بجے ایف ایم ون ہنڈریڈ پوائنٹ سیون اور پھر اتوار کی شب آٹھ سے دس بجے ایف ایم ون ہنڈریڈ پوائنٹ سیون اور پھر دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز ساتھی محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں انصر رضا صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین ہمارے پروگرام کا طریق کچھ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان جو ہیں وہ آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ جو کلمات ہیں ہم آپ کے اس کلمات کے دوران ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ان کلمات کو سنیے اور اس اس گفتگو کے بعد یعنی کلمات کے بعد پھر ہم اپنے اسٹوڈیوز کی لائنیں کھولتے ہیں اور آپ کے سوالات اور ہمارے موجود مہمان جو ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں ہمارے مقصد ایک دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات ہے نہ کوئی بحث مباحثہ ہے نہ کوئی دل کسی کی دل آزاری ہے اپنا جماعت احمدیہ کا اور اسلام کا جو پیغام ہے وہ آپ کے یعنی اپنے سامعین کے سامنے رکھنا اور آپ کے سوالات جو ہیں ان کے جوابات لینے لے لیں محترم انصر رضا صاحب ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں پیشے کے لحاظ سے اکاؤنٹنٹ انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی اب جماعت احمدیہ میں بطور مشنری کے خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ان کے پروگرام میں ان اعتراضات کا اور ان موضوعات کو زیر گفتگو لایا جاتا ہے جن کا تعلق جماعت احمدیہ یا عقائد جماعت احمدیہ یا بزرگان جماعت احمدیہ سے ہوتا ہے اور مختلف زاویوں سے ان کو آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں تو آج اس ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جی انصر صاحب بسم اللہ <clears throat> جی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اپنے تمام سامعین کو مسلمان احمدی غیر احمدی جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں جی ان سب کی خدمت میں رمضان کی بہت بہت مبارک ہو کیونکہ میرا یہ پہلا پروگرام ہے رمضان میں جی تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم سب کے لیے نہایت ہی بابرکت کرے اور اس کے جو مقاصد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جس جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ لا اللہ کم تتقون تو تقوا بنیادی مقصد ہے رمضان کا اور تقوا کا مطلب ہے اپنا بچاؤ کرنا یعنی اچھے برے کی تمیز کر کے اچھائی کو اختیار کرنا اور برائی سے بچنا اور اس رمضان کے مہینے کا قرآن کریم کے ساتھ بھی یہ گہرا تعلق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاہ و رمضان الزی عنظر فی القرآن اس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذالق الکتاب و بفی حدل المطقین کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو تقوا کا رمضان کے ساتھ اور تقوا کا قرآن کریم کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے کیونکہ وہی بندہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے وہی بندہ اس رمضان کے مقاصد کو حاصل کر سکتا ہے جو متقی ہو جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو جس کے اندر گناہوں سے بچنے کا احساس ہو اور جس کے اندر نیکیوں اور اچھائیوں کو اپنانے کی اور ان پر عمل کرنے کی خواہش دل میں ہو ان چند کلمات کے ساتھ میں آج آپ کے لیے دو تین مختصر سے نکات رکھے ہیں اگر ٹائم ملا آج کیونکہ صرف یہ گھنٹے کا پروگرام ہے تو اس میں ہم آپ کے سامنے کچھ ساری باتیں رکھ سکیں گے اگر نہ ایسا موقع ملا تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اگلی دفعہ سب سے پہلا جو میں آپ کے سامنے بات جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کو ختم نبوت کا منکر ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے اور اسی بنا پر سمجھتے ہیں ہمارے جو غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں کہ احمدی صرف اس لیے کافر ہیں کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور ختم نبوت کا جو کانسیپٹ ان کے دل میں ہے ان کے دماغوں میں ہے یا جو ان کے علماء نے ان کو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی بھی رسول نہیں آ سکتا اگرچہ ہم اس کے اوپر کافی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ یہ خود حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے آنے کو مانتے ہیں لیکن بہرحال یہ کانسیپٹ ہے لیکن مسلمانوں میں جو ایک گروہ اہل تشیع کا ہے اس کے بارے میں کچھ مسلمان سنی علماء یہ باتیں بیان کر بھی چکے ہیں کہ وہ اپنے ائمہ کو رسولوں سے کم نہیں سمجھتے لیکن آج میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تین ایسے نکات تین ایسے حوالے چنے ہیں جو شیعہ کتب سے ہیں اور اس سے یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ واقعی اپنے اہمہ کو رسول سمجھتے ہیں اور ان کو وہی خطاب ہی نہیں دیتے بلکہ وہ منصب اور وہ مقام بھی ان کے لیے تجویز کرتے ہیں اور اس کا اعتقاد رکھتے ہیں سب سے پہلا جو حوالہ ہے وہ تفسیر عیاشی سے ہے یہ سورہ یونس جو دس نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر اڑتالیس ہے اور وہ آیت یہ ہے اوزب اللہ شاہۃ توانجیم لکل امتن رسول فیضا جا رسول قدیا بینہ وینا بالکست وحم لا یزلم اس کے بارے میں تفسیر العیاشی میں لکھا ہے میں اس کا اردو ترجمہ پڑھتا ہوں میرے پاس اصل کتاب بھی ہے عربی کی اور اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لکھا ہے اس آیت کے نیچے جابر نے امام محمد باکر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں نے آن جناب سے آیت کی تفسیر دریافت کی یعنی اس آیت کی آپ نے فرمایا اس کی تفسیر باطن میں یہ ہے کہ اس امت یعنی امت محمدیہ کے ہر ایک کرن کے واسطے ایک رسول آل محمد سے مقرر ہے جو اپنے کرن میں یعنی اپنے زمانے میں اپنی صدی میں ان کی طرف رسول ہو کر آتا ہے اور وہی اولیاء ہیں اور وہی رسول ہیں گویا یہ جو آئمہ اہل بیت ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ وہ امت محمدیہ کے لیے رسول ہیں اور اپنے اپنے زمانے میں جو بھی امام آتا ہے وہ گویا امت کے لیے <clears throat> رسول ہے اس کے بعد دوسرا حوالہ جو ہے وہ حیات القلوب سے ہے حیات القلوب ایک بہت معتبر کتاب ہے علامہ مجلسی نے اس کو لکھا ہے اور اس کا باب ہے دربیان وجوب وجود امام علیہ السلام در ہر عصر فصل در دربیان آیاتی کے دلالت بر وجوب مطابق اہل بیت علیہ السلامی کند یہ فارسی زبان میں ہے اور یہ بھی میرے پاس اصل کتاب موجود ہے اس کا اردو ترجمہ بھی جو خود اہل تشی حضرات نے کیا ہے وہ میرے پاس ہے اس میں سے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور یہ جو جس آیت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں وہ ہے یا امن اطی اللہ وطی الرسول و کم تو اب اس میں بات یہ ہے سامعین کے آیت کے الفاظ ہیں عطی اللہ و عطی الرسول و کم تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تو عطی دو دفعہ آیا عطی اللہ و عطی رسول لیکن رسول اور اول الامر کے درمیان عطی نہیں آیا بلکہ ایک لفظ عطی کہہ کے رسول و اول الامر کہہ دیا گیا ہے اب اسے یہ استمباد کیا کرتے ہیں یہ دیکھیے وہ لکھتے ہیں اور اسی طرح رسول اور اول الامر کے بیچ میں سے اول الامر کے بیچ میں سے لفظ عطی کا ترک کر دینا اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ امامت کا مرتبہ نبوت کے مرتبے کی نظیر یعنی مثال اور اس کی مانند ہے بلکہ جس طرح نبوت سے مراد من جانب خدا فرشتے کی معرفت ایک رسالت ہے امامت بھی در حقیقت ایک نبوت ہے نبی کے واسطے سے اور اسی لیے اول الامر کی اطاعت نبی ہی کی اطاعت ہے بس اسی لیے بیچ میں عطیو وارد نہیں ہوا برخلاف مرتبہ نبوت کے کہ خواہ کتنا ہی بلند ترین مرتبوں میں ہو تاہم مرتبہ الوحیت کی مانند نہیں ہے اور خدا اور رسول کے بیچ میں جو عطیو آپڑا ہے اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا عطی اللہ پھر آگے کہا وہ عطی رسول تو اللہ کے ساتھ عطیو آیا رسول کے ساتھ عطیو آیا تو دونوں کے درمیان یہ فرق پڑ گیا اس لیے کہ رسول جتنا مرضی بلند ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا لیکن آگے کہا عطی رسول و اول الامر تو اول الامر کے ساتھ الگ سے عطیو کا لفظ نہیں آیا بلکہ ایک ہی لفظ عطیو کے ساتھ رسول اور اول الامر دونوں کو بیان کر دیا گیا اس لیے کہ اول الامر جو ہے وہ بھی نبی ہے رسول بھی نبی ہے اس لیے دونوں کے ساتھ ایک ہی لفظ آیا لیکن رسول چونکہ خدا نہیں ہے اس لیے اللہ اور رسول کے درمیان جو ایک اور لفظ عطیو کا اس میں شامل کر دیا گیا تو اسے بھی علامہ مجلسی جو ہیں وہ اس بات کا بات کرتے ہیں کہ رسول اور امام ایک ہی منصب کے دو نام ہیں پھر ایک اور کتاب ہے یہ بھی کافی معتبر کتاب ہے اور اس کے مصنف جو ہیں ابو جعفر محمد بن علی بن باب وے ان کا لقب ہے اشیخ الصدوق اور جو شیعہ حضرات کے ہاں احادیث کی جو چار کتابیں کتب عربیہ کے نام سے مشہور ہیں اس میں سے ایک جو کتاب ہے ملا یزر الفقی اس کے یہ مؤلف ہیں تو ان کو کافی بڑا رتبہ حاصل ہے شیخ صدوق کو ان کی کتاب ہے اعتقادات اس کا ایک باب ہے باب الاعتقاد فی ظالمین یہ عربی زبان میں کتاب ہے اور یہ بھی اصل کتاب میرے پاس موجود ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہے جو خودشیوں نے اس کو شائع کیا ہے ترجمہ بھی انہوں نے کیا اور شائع بھی انہوں نے کیا اس میں وہ جو یہ باب میں نے آپ کو بتایا جو چیپٹر ہے الاعتقاد فی ظالمین اس میں وہ لکھتے ہیں ہمارا عقیدہ اس شخص کے متعلق جو حضرت امیر علیہ السلام اور دیگر آئمہ تاہرین علیہم السلام کی امامت و خلافت کا منکر ہے یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کی مانند ہے یعنی وہ جو حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے بعد جو آئمہ علیہ السلام ہیں ان کی خلافت اور امامت کا جو منکر ہو وہ ایسے شخص کی مانند ہے جس نے تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا ہو یعنی حضرت علی اور آئمہ کرام علیہ السلام کی امامت کا انکار کرنا انبیاء کی نبوت کا انکار کرنے کے برابر ہے اور جو شخص حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کا تو قائل ہو مگر دوسرے گیارہ اماموں میں سے کسی ایک کی امامت کا منکر ہو تو اس کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ایسا شخص اس آدمی کی مانند ہے جو تمام ما سلف کی نبوت کا اقرار تو کرتا ہو مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہو یعنی اگر وہ تمام ائمہ کرام علیہ السلام کی امامت اور خلافت کا انکار کرتا ہے حضرت علی سمیت تو وہ تمام انبیاء کا منکر ہونے کے برابر ہے اور اگر وہ حضرت علی کو تو امام مانتا ہے لیکن آپ کے بعد جو گہرا امام ہیں ان کو نہیں مانتا تو پھر وہ ایسے شخص کی مانند ہے جو پچھلے انبیاء کو تو مانتا ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو تو یہ جو ہے عقیدہ ان کا وہ خود ان کی کتابوں سے ثابت ہے یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ شیعہ یہ مانتے ہیں شیعہ وہ مانتے ہیں لیکن اب ان کی اپنی کتب سے میرے پاس یہ تین حوالے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو شیعہ ہیں وہ بھی ختم نبوت کے ویسے ہی منکر ہیں جیسے کہ ایم جی او پر الزام لگایا جاتا ہے ہم تو منکر نہیں ہیں اس لحاظ سے لیکن جو ان کا کانسیپٹ ہے ہاں اس کے منکر ہیں لیکن جو قرآن کا ختم نبوت کا کانسیپٹ اس کے ہم منکر نہیں ہیں تو اب یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جتنے بھی سنی علماء ہیں اس میں سے کافی زیادہ ایسے ہیں جو جن کے میں نے بیانات پڑھے ہیں اور سنے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شیعہ بھی تو ختم نبوت کے منکر ہیں لیکن پاکستان کی اسمبلی شیعوں کو مسلمان سمجھتی ہے اور ایم ڈی او کو کافر سمجھتی ہے ایک ہی وجہ سے یعنی ختم نبوت کا منکر ہمیں کہتی ہے اور ہمیں کافر کہتی ہے شیعہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے علماء بھی کہتے ہیں ختم نبوت کا ہی منکر ہے اس کے باوجود وہ جو ہیں وہ مسلمان ہیں یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے یہ میں اپنے سامعین کے سامنے یہ رکھا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو فوڈ فار تھاٹ کہ آپ اس کو سوچیں اور غور کریں کہ یہ عقیدہ درست ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے شیوں کا عقیدہ احمدیوں کا عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے یہ بحث نہیں ہے بحث یہ ہے کہ دونوں کا عقیدہ آپ کے نزدیک ایک ہے اور شیوں کا نزدیک بھی وہی ہے لیکن اس کے باوجود شیعہ مسلمان ہیں اور احمدی کافر ہیں یہ یہ بڑی جی بخری بات ہے ہم صرف اس بات کی طرف آپ کی توجہ دل آ رہے ہیں اس وقت دوسری جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اور یہ ایک فطرتی بات ہے لوگ آتے بھی ہیں لوگ جاتے بھی ہیں جماعت احمدیہ سے بھی کچھ افراد جو تھے and we can count them on finger tips جنہوں نے جماعت کو چھوڑ دیا کسی نہ کسی وجہ سے بعض نے عقیدے کی وجہ سے چھوڑا بعض نے کسی اور وجہ سے چھوڑا ہم اس کے اوپر بحث نہیں کرتے کہ کیوں چھوڑا لیکن چند افراد نے چھوڑا بھی اب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو جی فلاں نے چھوڑ دیا وہ فلاں اتنا بڑا پروفیسر تھا اس نے چھوڑ دیا اور فلاں اتنا بڑا دانشور تھا اس نے چھوڑ دیا یہ ہوا وہ ہوا تو اس کے بارے میں اور پھر دوسری طرف ایک یہ جو ایک کھلی کھلی حقیقت ہے اور ہم سب جانتے ہیں اور ایم ٹی اے کے اوپر ہم اس کو ہر سال دیکھتے ہیں جلسہ سلانہ یو کے میں کہ لاکھوں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ جماعت احمدیہ میں شامل ہوتے ہیں چلیں آپ لاکھوں نہ مانیں آپ ہزاروں ہی مان لیں لیکن ہزاروں سے سینکڑوں نہیں کر سکتے کیونکہ ہزاروں ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے ہوتے تو لاکھوں ہیں لیکن آپ کی رعایت کی خاطر میں کہہ رہا ہوں چلو آپ ہزاروں مان لیں لیکن ایک جمع غفیر مسلمانوں کا عیسائیوں کا اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کا جو جماعت احمدیہ میں شامل ہوتا ہے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے صداقت کے طور پہ پیش کیا ہے اور سورہ بکرہ میں آیت نمبر چودہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واضی لحم اور جب ان کو کہا جاتا ہے آمنوں ایمان لاؤ کما امن الناس جس طرح لوگ ایمان لے آئے تو اب جب لوگ ایمان لا رہے ہیں اور ہر سال لا رہے ہیں اور فوج در فوج لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں پورے دنیا سے انڈیا سے گاؤں کے گاؤں آتے ہیں افریقہ میں قبائل کے قبائل آتے ہیں اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں یورپ میں امریکہ میں آسٹریلیا میں حتیٰ کہ پاکستان تک میں جو لوگ ہیں وہ اللہ کے فضل سے اس میں شامل ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ ان سے کہو کہ جس طرح لوگ ایمان لا رہے ہیں تم بھی ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو کو صفحہ ہو جس طرح یہ تو سارے بیوقوف ہیں تو ہم اس طرح ایمان لیں جس طرح کہ بیوقوف ایمان لاتے ہیں تو خدا فرماتا ہے کہ خود بیوقوف ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے لیکن بہرحال وہ ایک الگ بات ہے جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جب اناس آ رہے ہوں اور اناس سے آنے کا مطلب ایک دو لوگ نہیں ہیں چند سو لوگ بھی نہیں ہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو خدا نے کہا کہ یہ اناس آ رہے ہیں تو جس طرح یہ ایمان لا رہے ہیں تم بھی ایمان لے ہو گویا یہ اس مذہب کی اس جماعت کی صداقت کی ایک دلیل ہے اور خدا نے اس کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے اور پھر یہ فرمایا سورہ فتح میں سورہ نثر میں کہ ورآت الناس یہ دخلون فی دین اللہ افواجہ جب تم دیکھو کہ لوگ جو ہے وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں شامل ہو رہے ہیں تو پھر اس کی تصویر بیان کرو اور استغفار بھی کرو ساتھ کے ان کو سنبھالنا کیسے ہے لیکن جو جانے والے ہیں ان کا خدا نے ذکر کیا کہ وہ چند افراد ہیں چنانچہ خدا فرماتا ہے سورہ معاہدہ کی یاد نمبر پچپن میں کہ یا ایو الزین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو من یار تدمن کم اندین تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ خدا نے چند لوگوں کا ذکر کیا بلکہ سیگا واحد میں کہا کہ میں یرتدہ منکم تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے یعنی جانے والے کتنے ہیں کم ہیں چند افراد ہیں اور آنے والے کتنے ہیں اور زیادہ تو اگر ہمیں سے کوئی ایک آدھ کم ہو بھی جاتا ہے تو خدا نے کیا کہا فصوفہ یات اللہ بے قوم ان تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ مومنین کے لیے بڑے نرم ہوں گے اور کفار پر بڑے سخت ہوں گے تو یہ سامعین ایک احمدیہ مسلم جماعت کے حق میں دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش فرمائی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب لوگ جوک در جوک اور گروپس کی شکل میں جماعت احمدیہ میں داخل ہوتے ہیں جس دین میں داخل ہوتے ہیں تو وہ گویا اس کی صداقت کی ایک دلیل ہے تو ہم آپ کے سامنے یہ صداقت کی ایک اور دلیل پیش کر رہے ہیں جماعت احمدیہ کی کہ آپ ابھی اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ یو کے کا جلسہ ہونے والا ہے میرا خیال ہے جولائی یا اگست میں ہے مجھے صحیح تاریخ یاد نہیں ہے تو آپ سب اس جلسے کو اپنے لیپ ٹاپس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں M T A dot T V کے اوپر وہ جلسہ براہ راست بھی نشر ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد پھر اس کی کاروائی کافی دن تک چلتی بھی رہے گی اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ پیش جاتی رہے گی بار بار آپ اس کو دیکھیے اور پھر اس آیت کو ذہن میں لائیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کے لوگ ایمان لا رہے ہیں اور لوگوں کا ایمان لانا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اکا دکا لوگ آ رہے ہیں یا چند سو لوگ آ رہے ہیں کہتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے خدا نے جو دلیل پیش کی ہے وہ یہ ہے کما آمن الناس جس طرح کے لوگ ایمان لا رہے ہیں تو جب لوگ ایمان لا رہے ہیں تو وہ اپنی ذات میں ان کا آنا ایک دلیل ہے ہاں آپ کا حق ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ جی اس کی علمی دلیل کیا ہے اس کی قرآن دلیل کیا ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے لوگوں کا آنا جوگ در جوک جس کو خدا نے بطور دلیل کے پیش کیا اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بطور دلیل کے بھی پیش نہ فرماتا جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے انصر صاحب ابھی آپ نے جلسہ سالانہ یو کے کا ذکر کیا تو اس کی تاریخیں عرض کر دوں کہ وہ جی۔ ہے اٹھائیس انتیس اور تیس جولائی اچھا اٹھائیس انتیس تیس جولائی اوکے رمضان کے بعد یو کے کی یو کے کی ہاں جی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے ہمارا مغالباً اس سے پہلے ہے جی کینیڈا کا جو ہے اچھا ایک بات اور <coughs> اپنے سامعین کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا جی جی اور وہ یہ ہے کہ حضرت مسیم عدیہ السلاۃ والسلام نے انیسویں صدی کے آخر میں جی لوگوں کے سامنے ایک نظریہ پیش کیا اور وہ نظریہ یہ تھا کہ اب تلوار کا زمانہ نہیں ہے اب قلم کا زمانہ ہے اور آپ نے بہت سی اس کے اوپر تحریریں لکھیں جو آپ کی مختلف کتابوں میں شامل ہیں اس وقت لوگوں نے ان پر انگریز کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا اور بزدل ہونے کا الزام لگایا جہاد کے عقیدے کو منسوخ کرنے والا اور اسلامی شریعت کا انکار کرنے والا جو جو بھی ان کے ذہن میں الزامات تھے وہ انہوں نے لگائے لیکن ابھی اتنا عرصہ گزرنے کے بعد مسلمان علماء کو ویسے تو دانشوروں کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے لیکن اب علماء کو بھی سمجھ آ گئی ہے اور وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ حضرت مسیح محدود والسلام کے اس عقیدے کو اپنانے کے لیے بس وہ مجبور ہو چکے ہیں اس وقت یہ میرے پاس ایک خبر ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ روزنامہ ایکسپریس میں یہ شائع ہوئی تھی ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے کچھ ذرا اس کو لمبا عرصہ نہیں ہوا اور اس میں علماء کا یہ فتویٰ موجود ہے خبر یہ ہے اس جو اس کی سرخی ہے جی کہ شریعت کے نام پر طاقت کا استعمال قطعی حرام ہے علماء کا فتویٰ حکومت افواج کے خلاف مسلح مہاذرائی کی تمام صورتیں شریعت کی روح سے ممنوع اور بغاوت ہیں نیچے لکھا ہے وفاق المدارس پاکستان وفاق المدارس العربیہ رابط المدارس پاکستان وفاق المدارس پاکستان علماء کونسل اور دارالعلوم کراچی سمیت مختلف اداروں مکتبہ فکر سے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اور مشائق الزام نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف متفقہ فتویٰ جاری کرتے ہوئے فساد دہشت گردی اور شریعت کے نام پر طاقت کے استعمال کو حرام قرار دے دیا اب میں یہاں پہ روک کے ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی چیز کو حرام کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے صحیح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام کریں کسی چیز کو حلال کریں تو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال کرنا یا جس کو اللہ نے حلال کیا ہو اس کو حرام کرنا یا کسی چیز میں کہنا ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے ہاں جی۔ آج کل بعض علماء یہاں پہ امریکہ میں بھی میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی تمباکو نوشی حرام ہے اب یہ وہ بات ہے جو استحقاق ہے پرروگٹیو ہے اللہ تعالیٰ کا بے وہ جس کو چاہے حرام قرار دے وہ جس کو چاہے حلال قرار دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں تھا کہ وہ کہیں کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے لیکن علماء اپنے پاس سے ہمیں تو کہتے ہیں کہ آپ نبوت کے منکر ہیں اور آپ نبی بن گئے ہیں لیکن اپنے اعمال سے اپنے فتووں سے وہ خود نبی بن چکے ہیں بلکہ خدا بن چکے ہیں کیونکہ یہ تو خدا کا کام ہے تو بہرحال یہ ایک جملہ تھا بیچ میں انہوں نے ان تمام علماء نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف متفقہ فتویٰ جاری کرتے ہوئے فساد دہشت گردی اور شریعت کے نام پر طاقت کے استعمال کو حرام قرار دے دیا علماء کرام نے اپنے فتویٰ میں اسلام کے نام پر دہشت گردی کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ دستور کے کسی حصے پر عمل کرنے میں کوتاہی کی بنا پر ملک کی اسلامی حیثیت اور اسلامی اساس کا انکار کرنا درست نہیں لہٰذا اس کی بنا پر ملک یا اس کی حکومت فوج یا دوسری سیکیورٹی ایجنسیوں کے اہلکاروں کے خلاف مسلح کارروائی کا کوئی شرعی جواز نہیں نفاذ شریعت کے نام پر ریاست کے خلاف مسلح محاذرائی کی تمام صورتیں حرام حرام قطعی شریعت کی روح سے ممنوع اور بغاوت ہیں علماء کرام ضرب اذب اور رد الفساد کی مکمل حمایت کرتے ہیں یہ متفقہ فتویٰ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور اسلامی عالمی یونیورسٹی کے زیر اہتمام قائد اعظم یونیورسٹی میں منعقدہ کانفرنس کے اختتام پر جاری کیا گیا جس میں صدر مملکت ممنون حسین نے بھی شرکت کی فتویٰ پر ملک کے بتیس جید علماء کرام کے دستخط موجود ہیں تو اب یہ وہ بات ہے جس کو ان تمام اداروں نے اور بتیس علماء کرام نے اپنے دستخط کر کے یہ کہا کہ جی شریعت کے نام پر طاقت کا استعمال قطعی حرام ہے دہشت گردی اور انتہا پسندی اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ مسلح جد و جہد جو ہے اور وہ مولانا فضل الرحمان تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ شریعت کے نام پر دین کے نام پر مسلح جد و جہد جو ہے وہ قطعی طور پر حرام ہے تو اب آپ کو تقریباً ڈیڑھ سو سال کے بعد یہ بات یاد آئی ہے کہ اس وقت جو انہوں نے کہا تھا اس وقت آپ نے کہا کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ شریعت کے خلاف کر رہے ہیں آپ انگریز کے ایجنٹ ہیں اب آپ بتائیں کہ آپ کس کے ایجنٹ ہیں کہ آپ وہ ساری باتیں جو ہیں وہ حرام کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں مغربی ملکوں میں مسلمان موجود ہیں یورپ میں موجود ہیں امریکہ میں موجود ہیں اور جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی بھی ہیں چند افراد کی طرف سے وہ دہشت گردی کی ہوتی ہیں اور اس کو بھی یہ سارے علماء جو ہیں وہ متفقہ طور پر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں چاہے وہ برطانیہ میں ہو چاہے وہ فرانس میں ہو یا اسپین میں ہو جرمنی میں ہو پاکستان میں ہو امریکہ میں ہو کینیڈا میں ہو ہر جگہ پہ جو داعش کرتی ہے یا جو آئسس کرتی ہے وہ اس کو یہ قطعی طور پر اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہاں سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں جو آیت استخلاف بیان فرمائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو خلافت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے لیے انعام ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں اور اس کی جو ایک علامت بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ علامت یہ بتائی ہے کہ اس خلافت کے ذریعے اللہ تعالیٰ خوف کو امن سے بدل دے گا ولا بدِ لدنا ام باد خوف ہم امنا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ اس آئے جو یہ جو خلافت ہے وہ عطا کرے گا تو اس خلافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا خوف کو امن میں بدل دے گا لیکن وہ خلافت جو ابو بکر البغدادی کی ہے یا وہ خلافت یہ جو مسلمان قائم کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ محلے کی مسجد کا مولوی ہو اور وہاں سے چلتے چلتے آپ ابو بکر البغدادی تک پہنچ جائیں وہ سارے کا سارا ایک خوف اور ایک دہشت کی فضا کو پیدا کرتا ہے اور وہ مسلمانوں کے اوپر پابندیاں لگا کر ان کو نمازیں پڑھواتا ہے وہ مسلمانوں کو تلوار کے زور سے دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کا پابند کرتا ہے وہ ہاتھ کاٹنے اور سنسار کرنے کا خوف دلا کر لوگوں کو جرائم سے منع کرتا ہے حالانکہ وہ تو انتہا کی بات ہے جب تک آپ ایک ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بناتے جب تک آپ ہر بندے کو اس کی وہ تمام بنیادی سہولتیں نہیں فراہم کرتے تب تک آپ سزا کا نفاذ نہیں کر سکتے دیکھیں نا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں خاص طور پہ مسلمان جو علاقے ہیں اس میں کتنی غربت ہے اس غریب آدمی کو جس کو کھانے کو کچھ نہیں ہے اگر وہ چوری کرتا ہے تو حضرت عمر نے تو اس زمانے میں سزائیں موقف کروا دیں کہ قحط کا زمانہ ہے کوئی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ریاست اور حکومت اپنے افراد کو بنیادی ضرورتیں نہیں دے سکتی تو اس ریاست اور حکومت کو سزائیں نافذ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے یہاں پہ الٹا کام ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ ریاست ایک فلاحی معاشرہ بنائے یا نہ بنائے لیکن سزائیں ضرور نافذ کر دیں سر یہاں پھانسی لگا دو ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ جی فلاں بندے کو سریام پھانسی لگا دو اور اس کو نشان عبرت بنا دو حالانکہ جو خلافت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خوف کو امن سے بدلتی ہے امن کو خوف سے نہیں بدلتی جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم منصر رضا صاحب تشریف فرما ہے سامعین آپ کے ساتھ اس فریکوینسی پہ ہمارا ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ شاء دس بجے تک رہے گا اور اس کے بعد یہ ہمارا اردو کے پروگرام کا جو حصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کے ساتھ عربی اور پھر اس کے بعد بنگلہ پروگرام جو ہیں میں اچھا، بنگلہ میرا خیال ہے بنگلہ شاید پہلے ہے میرا خیال ہے عربی عربی پہلے اوکے جی تو عربی کا پروگرام ہوگا اور بنگلہ اور یہ پروگرام جو ہیں یہ جماعت احمدیہ کے ہی پروگرام ہیں صرف زبان ان کی جو ہے وہ چونکہ ہمارے کافی سارے یہاں پہ سننے والے ان کا تعلق ان لسانیات سے ہے ان زبانوں سے ہے اس لیے یہ عربی اور اس کے بعد پھر بنگلہ زبان میں آپ کی خدمت میں آدھے آدھے گھنٹے کا پروگرام پیش کیا جاتا ہے اگر آپ پسند کریں کہ آج کے پروگرام میں آپ کا سوال شامل ہو تو ہم اپنا سوال پیش کرنے کے آپ کے سامنے میں طریقے پیش کرتا ہوں پہلا طریق ہے کہ اگر آپ ٹورانٹو میں ہیں تو ہمارا مقامی phone number four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two اس پہ آپ کال کیجیے اگر آپ ٹورنٹو کے علاقے سے باہر ہیں تو پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ہے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اور اسی طرح ای میل کے ذریعے اگر آپ پروگرام میں اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A تینوں طریق پہ سے جو بھی آپ پسند کریں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور اس میں شامل کریں اپنے سوال کے ساتھ اگر فون کر رہے ہیں تو جو ہمارے ساتھی کنٹرولز پہ ہیں ان کو بتا دیں اور اگر ای میل کر رہے ہیں تو اس میں ذکر کر دیں اور اگر آپ کی خواہش ہے یا آپ کی پسند ہے کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو فرما دیں جو کنٹرولز میں ہیں ساتھی یا ای میل میں تو شہر کے تعارف سے آپ کا سوال جو ہے وہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے سوال کے لیے آپ کو ایک منٹ کا دورانیہ ہم پیش کرتے ہیں جس میں آپ اپنا سوال مکمل کیجیے اکثر ہمارے سامعین نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ اگر ہم جب ہم سوال لکھ لیں تو وہ ایک منٹ کے دورانیے میں مکمل ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ فلبدی سوال ہو تو پھر اس میں بعض دفعہ وہ سوال مکمل نہیں ہو پاتا پھر ہمیں مجبوراً آپ کی لائن جو ہے اس کو یا آپ کے سوال کو روکنا پڑتا ہے تو ایک تشنگی سی رہ جاتی ہے اس میں آپ ہماری مدد کریں اپنا سوال پہلے لکھ لیں اور ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں کہ آپ ایک منٹ کے اندر اس کو پڑھ سکتے ہیں اور پھر ہمارے مہمان کو موقع دیں کہ اس کا جواب دیں سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے یا کوئی مزید وضاحت آپ چاہتے ہیں تو دوبارہ کال کر لیں لیکن دس منٹ کے وقفے کے بعد ان گزارشات کو انشاءاللہ شاء آپ کے آپ کے سامنے میں آئندہ بھی پیش کرتا رہوں گا اس وقت چونکہ کوئی فون کال نہیں ہے تو ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں رمضان کے حوالے سے ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے توجہ دلائی کہ پاکستان میں یہ قانون ہے کہ آپ رمضان میں باہر کچھ کھا پی نہیں سکتے جی وہ میرا خیال ہے ایک فوجی عامر نے احترام رمضان آرڈیننس جاری کروایا تھا اور اس کو بغیر دیکھے بھالے علماء نے اس کی تصدیق بھی کر دی اور وہ اب تک نافذ آ رہا چلا آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے پولیس والوں کی کافی اچھی خاصی روزی روٹی کا بندوبست ہو جاتا ہے یہ جو احترام رمضان آرڈیننس ہے جس میں منع کیا گیا ہے یہ بالکل غیر اسلامی اور غیر شرعی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں روزے کی فرضیت بیان فرمائی ہے وہاں صاف طور پہ یہ بیان فرما دیا کہ جو بیمار ہیں اور جو مسافر ہیں وہ روزہ نہ رکھیں تو یہ تو ایک الگ بات ہے آپ لوگ سڑکوں پہ جا رہے ہیں لوگ بازاروں میں جا رہے ہیں تو کسی نے وہ ماتھے پہ تو نہیں لگایا ہوا کہ میں مسافر ہوں یا میں بیمار ہوں لیکن ہر بندے کا بازار میں کھانا پینا وہ منع کر دیا گیا ہوٹل بند ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ پردے لگا لیتے ہیں اور پیچھے وہ پولیس کو منتھلی پہنچ جاتی ہے اور ان کا کاروبار چلتا رہتا ہے وہاں پہ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا شریعت اسلامی میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ نہیں حضرت مسیح علیہ صلاحۃ والسلام کے متعلق بھی ایک واقعہ ہے جس پہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے اور آج تک کیا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ حضور ایک دفعہ امرتسر تشریف لے گئے وہاں آپ کا لیکچر بھی تھا رمضان کا مہینہ تھا تو حضور لیکچر دے رہے تھے لیکچر کے دوران ایک حضور کے صاحب بھی تھے حضرت مفتی فضل الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے چائے کی پیالی حضور کے آگے رکھ دی کیونکہ وہ حضور سفر میں تھے تو روزہ رکھا نہیں تھا ان کو پتہ تھا کہ ان کا روزہ نہیں ہے حضور کا تو حضور نے توجہ نہیں کی پھر پھر تھوڑا سا اور آگے کر دی تو ایک دو دفعہ انہوں نے آگے کی تو پھر حضور کو توجہ پیدا ہو گئی تو پھر حضور نے وہ چائے کی پیالی پکڑ کے تو چائے پی لی اب اس کے بعد لوگوں نے شور مچا دیا کہ دیکھو جی بڑا نبی بنا پھرتا ہے اور یہ اور وہ رمضان کا مہینہ ہے روزے کی کوئی ان کو پاس نہیں ہے کوئی احترام نہیں ہے اور انہوں نے جناب چائے پی لی اس وقت تو خیر یہ تھا کہ خود کو نبی کہتے ہیں اور روزہ نہیں رکھا یہ نہیں کہا کہ جو بے روزدار ہیں یا جو روزے والے ہیں ان کے سامنے پیا ہے لیکن بعد میں اس کو کچھ اور دوسری انتہا تک پہنچا دیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا جی کہ رمضان میں آپ باہر کھا پی نہیں سکتے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا الٹ ہے بالکل احادیث کے اندر اور احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے یہ میرے پاس بخاری کتاب السوم ہے اور اس میں باقاعدہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے اور اس کا نام انہوں نے یہ رکھا ہے کہ باب و من افطرا فِ سفر لے راہ الناس ہو کہ سفر میں روزہ افطار کرنا لوگوں کو دکھا کر یعنی اس کا نام ہی یہ ہے باب سفر میں لوگوں کو دکھا کر روزہ افطار کرنا اور حدیث وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبۂ فتح میں مدینہ سے مکہ کے لیے سفر شروع کیا تو آپ روزے سے تھے جب آپ اسفان پہنچے تو پانی منگوایا اور اسے اپنے ہاتھ سے منہ تک اٹھایا تاکہ لوگ دیکھ لیں پھر آپ نے روزہ کھول دیا یہاں تک کہ مکہ پہنچے تو یہ عضور نے یہ نہیں کیا کہ بس پانی پی لیا یا خیمے میں جا کے پانی پی لیا یا ویسے پانی پیا کہ کسی نے دیکھا نہ بلکہ اس کو پورا اٹھایا ہے اوپر تاکہ لوگ دیکھ لیں اور حضرت امام بخاری نے اس کا نام ہی یہ رکھا ہے چیپٹر کا کہ باب و من افطرا فی سفر لے یراہ الناس تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں تو دکھا کر حضور نے روزہ افطار کیا ہے آ رہے تھے روزے سے تھے لیکن سفر میں تھے اس لیے بیچ میں آ کر روزہ جو تھا وہ کھول دیا پھر دوسری حدیث ہے جو ترمزی میں ہے جی۔ اور وہ زیادہ واضح ہے اور اس کا با اس باپ کا جو یہ بھی کتاب سوم میں سے ہے اور اس کا جو نام رکھا ہے حضرت امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ہے ما جا فی فضل سائے میں اضاء اکیلا اندہ کہ باپ کا نام ہے کہ روزے دار کی فضیلت اس صورت میں کہ جب اس کے پاس کھایا جائے ایزا اکیلا اندا اندہ جب اس کے پاس کو بیٹھ کے کھائے اس وقت جو اس کی فضیلت ہے اس کا ذکر ہے اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ لیلا اپنی مولا ام امارہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روزے دار کے پاس غیر روزے دار کھا رہے ہوں تو اس کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں ام امارہ بنتقاب سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے ام امارہ نے کھانا پیش کیا تو آپ نے فرمایا تو بھی کھا انہوں نے عرض کیا میں روزے دار ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے فرمایا جب روزے دار کے پاس کچھ لوگ بیٹھے کھا رہے ہوں تو اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعا مانگتے ہیں یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائیں اور ایک اور جگہ فرمایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائیں تو یہ جو ترمزی میں دو احادیث ہیں اس کے مطابق تو ایک بندے نے روزہ رکھا ہو اور دوسرا اس کے پاس بیٹھ کر کھا پی رہا ہو تو یہ تو اس کے لیے فضیلت کی بات ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں پھر اسی نوعیت کی جو حدیث ہے وہ ابن ماجہ میں بھی ہے اور اس کے مطابق اس میں بھی دو احادیث ہیں حضرت ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا آپ کے پاس موجود افراد میں سے کوئی صاحب روزے سے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے پاس جب کھانا کھایا جاتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں روزے دار کے حق میں جی۔ اب یہ ایسے مسلمان ہیں کہ یہ خدا کی رحمت اپنے اوپر بھیجنے کے سارے راستے بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم تم نے ہمارے سامنے بالکل نہیں کھانا یہ گویا احترام ہے لیکن احترام نہیں ہے یہ خدا کی طرف سے جو رحمت اور برکت ہے جو فرشتے دعائیں کرتے ہیں اس کا دروازہ اپنے ہاتھ سے بند کرتے ہیں پھر دوسری حدیث جو اس کے نیچے ہی ہے اس میں لکھا ہے حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ بن حسیب اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا بلال کھانا کھا لو انہوں نے کہا میرا تو روزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا بچا ہوا رزق جنت میں محفوظ ہے بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ روزے دار کے پاس جب تک کھانا کھایا جاتا رہے اس کی ہڈیاں تسبیح پڑتی رہتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے دعائیں مفرت کرتے رہتے ہیں اب یہ بتائیں مجھے کہ کیا ترمزی میں اور ابن ماجہ میں اور بخاری میں اور ایک مسلم میں بھی اسی طرح نوعیت کی حدیث ہے کیا یہ حدیثیں علماء کو علم نہیں ہیں جو بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں جو مشائق الزام ہیں جو علماء کرام ہیں کیا ان کو یہ ان احادیث کا علم نہیں ہے اس کے باوجود وہ احترام رمضان آرڈیننس انہوں نے جن ضیاء سے ایشو کروایا نافذ کروایا اور اس کے بعد سے مسلسل آ رہا ہے اور ایک بھی مولوی اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا اور عوام کو لگا دیا ہے صرف کہ گویا احترام رمضان جو ہے وہ ایک اسلامی چیز ہے ایک شرعی چیز ہے اور آپ نے روزے دار کے سامنے بالکل نہیں کھانا تو یہ بات سامعین میں آپ کی خدمت میں ایک لمبے عرصے سے پیش کر رہا ہوں اور اب میں نے آپ کو اس بات کا ثبوت دے دیا ہے کہ آپ کے علماء آپ کے سامنے جو دین پیش کرتے ہیں وہ دین نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے نہ حدیث میں ہے آپ کے علماء اپنے حکمرانوں سے اسلام کے نام پر وہ کروا رہے ہیں جو اسلام ہے ہی نہیں تو میری اپنے تمام جو غیر احمدی سامعین ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ پاکستان نہیں تو کینیڈا میں جتنے بھی آپ کے علماء ہیں جتنے بھی آپ کی مساجد ہیں وہاں پہ جائیں اور یہ احادیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں بخاری کتاب و میں ہے جامع ترمزی کتاب السوم میں ہے ابن ماجہ کتاب السوم میں ہے اور اس میں سے اگر آپ کو ریفرنس درکار ہوں تو جو میرا ہمارا پروگرام ہے وہ ریکارڈڈ ہوتا ہے جی آپ اس کو دوبارہ سن کر اس میں سے اس کا حوالہ نوٹ کر سکتے ہیں اور اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ Q A at voice of Islam dot C A پہ ای میل کر دیں میں ان کو یہ حوالہ جات جو ہے وہ ای میل کر دوں گا ساتھ اٹیچ کر کے اپنے علماء کے پاس جائیں اور ان کو یہ احادیث دکھائیں اور ان سے کہیں کہ ان احادیث کی موجودگی میں کیا احترام رمضان آرڈیننس جس میں جو بے روزہ ہے وہ روزے دار کے سامنے کھائے تو کیا یہ گناہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اگر کھایا جا رہا ہو تو جس کا روزہ ہے اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں خدا اس کے اوپر رحمت بھیجتا ہے اور خود آپ نے کھایا ہے بیٹھ کے یہ نہیں کہ صرف زبانی بیان کر دیا جی بلکہ آپ نے کھایا اور سفر میں آپ نے پانی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر بلند کیا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میں پانی پی رہا ہوں یہ نہیں کیا کہ چپکے سے خیمے میں جا کر پانی پی لیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا کیونکہ آپ تو شریعت لانے والے تھے اور اس شریعت کے اوپر عمل کر کے اپنی سنت کے مطابق اس کو ثابت کرنے والے تھے جیسے کہ وہ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا تو قرآن کے اوپر جو عملی طور پر اس کا نفاذ کرنے والے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے عمل سے کر کے دکھایا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ ہے دین تاکہ تم اپنے اوپر کوئی تکلیف نہ پیدا کرو لیکن علماء نے اس کو اتنا تکلیف دہ بنا دیا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگ منافق بن گئے پردے لگے ہوتے ہیں ان کو رشوت دینی پڑتی ہے پولیس کی موجیں لگی ہوئی ہیں اور ان کو پتہ ہے وہ ایک ٹی وی پہ پروگرام آ رہا تھا اس میں انہوں نے بتایا کہ جی بڑی بڑی مارکیٹیں جو ہیں اس میں اب دیکھیں نا شوگر والے بھی ہیں ہارٹ کے پیشنٹ بھی ہیں بلڈ پریشر کے مریض بھی ہیں جی۔ اور بھی بیماریاں ہیں اور اس کی وجہ سے پھر لوگ نہیں رکھ سکتے روزہ تو خدا نے اجازت دی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو بند کرنے والے یہ تو خدا کی اجازت ہے نا بے شک ایک بندہ اپنے غلام کو مار رہا تھا تو حضرت عمر گزرے فرمایا کہ جس جس کو خدا نے آزاد پیدا کیا تم کون ہوتے ہو اس کو اس طرح سے مارنے والے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی ہے تو آپ خدا کی اجازت کو کہتے نہیں خدا کو تو پتہ نہیں یاد نہیں تھا یا اس نے غلطی کر دی نوزب اللہ منظالک کہ اس نے اجازت دے دی کہ جو بیمار ہو جو مسافر ہو روزہ نہ رکھے تو جس کو ڈاکٹر نے وہ سرٹیفکیٹ ہاتھ میں پکڑ کے پھرتا رہے ہر وقت کہ جی مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم ڈائبیٹک ہو تمہیں شوگر کا مرض ہے تمہیں بلڈ پریشر ہے یا تمہیں ہارٹ کی تکلیف ہے تم نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا ہے نا بعض اوقات ہاں وہ جی۔ پاکستان میں کہ کسی پارک میں ایک مرد اور عورت بیٹھے ہیں تو پولیس والے جا کے ان کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو میاں بھی ہیں تو کہتے ہیں نکارنامہ دکھاؤ تو وہ ہر وقت نکار نامہ تو نہیں لے کے لوگ پھرتے نا اپنی جیب میں کہ جی پولیس پکڑ گئی ہے میرا خیال شاید لوگ لے کے پھرنا شروع ہو گئے وہاں پہ لارنس گارڈن میں یا کسی اور مارٹون پارک میں یا کسی بھی جگہ پہ اگر پولیس والا آ کے پکڑ لے دیاڑی لگانے کی کوشش کرے کہ جی پیسے دو تو ہم اس کو فٹافٹ نکارنامہ دکھا دیں اور اس کے اوپر بھی نہیں چھوڑتے کہ پتہ نہیں نا مجالی ہے کہ اصلی ہے اس کے گواہ کون ہے کون نہیں ہے تو یہ اتنا ایک وہ کہتے ہیں نا اس کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا ہے اور شریعت کے نام پہ بنا دیا ایک تو نا کہ جی ویسے انسان اس طرح کے کام کرتا لیکن شریعت کے نام کے اوپر اس طرح سے اس کو ایک ایسی تنگ فضا والا ملک بنا دیا ہے جہاں پہ لوگ ڈرتے ہیں اس سے جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو خلافت کا جو وعدہ کیا ہے وہ خوف کو امن میں بدلتا ہے انہوں نے مذہب کے ذریعے امن کو خوف میں بدل دیا لوگ ڈرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے مسجدوں پہ جمعوں کے اجتماع پہ بلکہ عام نمازوں پہ باقاعدہ پیرے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ دھماکہ نہ ہو جائے تو نماز تو ایک امن کا ذریعہ ہے ایک سکون کا ذریعہ ہے لیکن وہ بھی خوف ہے مسجد جو ہے وہ ایک امن کا گہوارہ ہونا چاہیے اور ہے بھی لیکن مسلمانوں کی مسجد جو ہے وہ دہشت گردی کا گہوارہ بنی ہے امن کی بجائے اس میں کوئی شک نہیں باتیں سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خاص طور پہ میرے جیسے لوگوں کے جو یہاں پہ ہیں جن کا پاکستان گئے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر گزر چکا ہے لیکن یہ وہ حقائق ہیں جن سے ہم انکار نہیں کر سکتے خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان جن کا سفر ہوتا ہے یا جن کے عزیز اقارب وہاں پہ ہیں اور ان کو وہاں کی خبریں ملتی ہیں بہرحال اور آپ مطلب یہاں پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں جو ٹی وی چینلس تو عام ہو گئے ہیں پاکستان کے جی اور انٹرنیٹ کے اوپر اخبارات بھی آ جاتے ہیں جی، میں تو جی، جی، ہر روز صبح کو میرا سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ سارے جو اخبارات ہیں سارے تو نہیں لیکن تین چار بڑے بڑے اخبارات پاکستان کے وہ میں ضرور پڑھتا ہوں تاکہ حالات سے آگاہی رہے پھر اس میں جو خبریں شائع ہوتی ہیں اب جیسے یہ جو شریعت کے نام کے اوپر طاقت کا استعمال حرام ہے جی جی جی تو اس طرح کہ میں اس کے پھر وہ پی ڈی ایف فائل بنا لیتا ہوں تو پتہ لگتا رہتا ہے پاکستان میں لوگوں کو کسی بات کا شاید بعد میں پتہ چلے ہمیں پہلے اس کا علم ہو جاتا صحیح صحیح جناب اس کے ساتھ ہمارے پروگرام میں اب ایک منٹ رہ گیا ہے یعنی اردو والے حصے کا جی تو انصر صاحب آپ کا شکریہ آپ پروگرام میں آئے اور گو آج کوئی سوالات نہیں تھے لیکن آپ نے جو تحقیق کی وہ ہمارے سامعین کے سامنے رکھی اور امید ہے اس سے ان کو یعنی ہمارے سامعین کو فائدہ ہوا ہوگا جی مجھے اندازہ تھا کہ لوگ روزہ کھولنے میں یا پھر تراویوں جی میں مصروف ہوں گے ہاں جی تو میں نے تین چار ایسی باتیں نکال لی تھیں جس سے ہمارا ٹائم پاس ہو جائے اور لوگوں کو بھی جو سنتے ہوں اور اگر آج نہ سنیں تو ریکارڈیڈ تو ہوگا ہی سن سکتے ہیں voice of Islam dot C A ہمارا ویب کا پتہ ہے جہاں آپ یہ پروگرام جو ہے یہ سن سکتے ہیں سامعین انصر صاحب کا شکریہ آپ کا شکریہ یعنی اپنے سامعین کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو یہ پروگرام سنتے ہیں اپنے سوالات کے ساتھ ہمارے پروگرام کو رونق بخشتے ہیں آپ جہاں بھی ہیں رمضان کی دعاؤں میں پوری ریڈیو ایم دیا کی ٹیم کو یاد رکھیں کنٹرولز پہ آج میرے ساتھ یاز محمود صاحب ہیں ان کا شکریہ اور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 واسعى عذابت محبته عذامي جميعها وهبت على نفسي رياح تكسر وجناك كالموتى فأحيي أمورنا وما إن أرى خلدا كمثلك يثمر تردنا لوجهك من مجالس قومنا فأنت لنا حب فريد فريد إلهي بوجهك أدرك العبد رحمة وليس لنا باب سواك ومعبر صبرنا أنت روحي وراحتي وإن كنت قد آنست ذنبي فستره بفضلك إنا قد عصمنا من العدا وإن جمالك قاتلي فأت وانظروا وجدناك رحمانا فما الهم بعده رأيناك يا حبي بعين تنور ووالله ووالله ووالله إني صادق لست كاذبا فلا تهلكوا مستعجلين وفكروا ولو كنت كذابا شقيا لضرني عداوتكم من كذبوني وكفروا أطوف لمرضات الحبيب كهائم وأسعى وإني مستهام ومغبرون الكريم ربنا افتح بيننا وبين قومنا اب الحق و الفاتحين المسطمين الكرام وفي عموم كندا السلام عليكم و القزق اللہ بكم في برنامجنا الرحب على الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام هذا البرنامج أعزائي يبث كل يوم سبت من الساعة العاشرة إلى العاشرة والنصف بتوقيت تورنتو كذلك يمكنكم متابعة البث الاستماع للبرنامج باستخدام الانترنت ومن خلال جهاز الحاسوب أو الموبايل بالدخول إلى الموقع موقع الراديو www.voiceofisland.ca أو يمكنكم الاستماع إلى البث الإذاعي المباشر من خلال جهاز الراديو على نطاق FM على التردد 100.7 لو دخلتم إلى الموقع أعزائي ستلاحظون وجود زاوية خاصة بالأسئلة يمكنكم توجيه أسئلتكم واستفساراتكم على الموقع خلال البرنامج أو بعد البرنامج كذلك يمكنكم بإرسال رسالة إلكترونية على البريد الإلكتروني qa at voiceofislam.ca كذلك أعزائي يسرنا استقبال استفساراتكم وأسئلتكم خلال وقت البث على الرقمين واحد ثمانية خمسة خمسة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أعيد الرقم واحد ثمانية خمسة خمسة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أو على رقم أربعة واحد ستة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أعيد الرقم الثاني أربعة واحد صفر عفوا أربعة واحد ستة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أعزائي في هذه الحلقة نكمل حديث عن الأمور الدينية أولا أقول كل عام وأنتم بألف خير طبعا هذا السبت الثاني لنا في رمضان أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات وجعلنا ممن يعبدون الله سبحانه وتعالى حق عبادته ويتقوه في كل أمر في هذا الشهر المبارك الذي قال عنه وأخبارنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في كل الأشهر في كل الأعمال الصلاة هي للعبد والزكاة تكون للعبد ولكن هناك ميزة تتميز بها هذا الشهر يتميز بها الصيام أن الله سبحانه وتعالى قال أن الصيام له وأنا أجزى به أي أن هذا الشهر في هذا الشهر الصائم الذي يصوم إيمانا واحتسابا ويصوم رمضان كما يجب فيكون في, في النتيجة يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحصل عليه هذا العبد أي أنه سيحصل على القرب الإلهي طبعا نحن مهما حاولنا أن نعمل الخيرات ونقوم بالحسنات لكن علينا أن نضع في في بالنا أمرا مهما وهو أنه لولا توفيق الله سبحانه وتعالى ورحمته لما استطعنا أن نفعل شيئا لولا فضل الله سبحانه وتعالى علينا لما استطعنا أن نفعل شيئا فإن نحن صمنا فهو بفضل الله سبحانه وتعالى وإن نحن صلينا فهو بفضل الله سبحانه وتعالى وإن نحن عملنا الصالحات فهو بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه صحيح أن لجهودنا أمر هام إن جهودنا أمر هام وعلينا أن نسعى جاهدين ونحاول لكن الإنسان مهما كبر ومهما قوي هو ضعيف ربما يكون الإنسان يرى نفسه أنه أقوى رجل في العالم وعنده إمكانيات كبيرة جدا فيأتيه مرض بسيط فيجلسه في البيت لا يستطيع أن يتحرك لا يستطيع أن يحرك ساكنا فماذا يفيد تفيده قوته وماذا يفيد عضلاته وماذا يفيده علمه لذلك قد نبه المسيح الموعود عليه السلام أن لا يغتر الإنسان بقوته ولا بعلمه ولا بماله لأنه كل هذا في زوال وكل هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الله سبحانه وتعالى رخص رخصة. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤخذ رخصه كما يحب أن تؤخذ فرائضه. فقد رخص الله سبحانه وتعالى للمسافر وللمريض قال إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر إذا نحن لو كنا في حالة المرض أو كنا في حالة السفر فالله سبحانه وتعالى رخص لنا في هذه الحالة أن نصوم بعد المرض بعد الشفاء من المرض وأن نصوم بعد السفر هناك أناس يعني يناقشون كثيرا ويقولون يعني الآن نحن في زمن الراحة وفي زمن السفر يكون فيه ليس كما كان زمان الآن كل شيء متوفر والآن الأطباء موجودون والآن الأدوية موجودة نقول طبعا يعني ليس الأمر يتعلق بالنسبة للمرض بمرض عابر لكن إذا كان هذا المرض يمنعني من الصيام فعلي أن لا أصوم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى لأن حتى هذه الرخصة فيها أمر لأن قال الله سبحانه وتعالى إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام آخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين إذن في حالة السفر علينا أن نأخذ بهذه الرخصة التي رخص بها الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الأجر والثواب لا نأخذه نحن بما يعني يعني بشكل إجباري بل هو بفضل ورحمة من الله سبحانه وتعالى فالفضل يكون بالطاعة الفضل يكون بالطاعة نحن لا ننال البركات فقط في في أعمالنا بل بفضل الله سبحانه وتعالى الذي يوفقنا أن نقوم بهذه الخيرات فما هي الحكمة من أن أننا قد رخص الله سبحانه وتعالى لنا أن نفطر في حالة المرض الهدف أنه إذا مرضت لا سمح الله وكان هذا المرض حائل بيني وبين الصيام وأنا قلت لا سأصوم سأصوم طيب فماذا سيؤدي هذا الأمر سيؤدي إلى أنني سأمرض بزيادة سأمرض أكثر سيتضرر جسدي فربما لا أوفق لأن أصوم في السنة التالية أو ربما يعني إذا التزمت بهذه الرخصة ربما أفطر بعض الأيام إلى أن أطيب وأتعافى وأعود قويا فأصوم باقي الأيام لكن إذا أصررت أن لا أنني سأصوم فربما يزداد هذا المرض مما يمنعني من أنو البركات الصيام في الأيام الأخرى فاضطر ان لا اصوم تحت وطأة وشدة المرض. كذلك الله سبحانه وتعالى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص الله سبحانه وتعالى للحامل أن تفطر أن لا تصوم كذلك المرضع انظروا هذه يعني الحكمة العظيمة من هذه الرخص لأن المرأة الحامل جسدها الآن ليس فقط يعني هي وحدها التي ستصوم بل ستجعل ابنها يصوم معها هذا الجنين وما ذنبه هو بحاجة للطعام بحاجة للغذاء بحاجة أن يكون جسدها قويا لذلك رخص الله سبحانه وتعالى للحامل بأن تفطر وكذلك المرضعة بأن تفطر لكي يكون الحليب جيد للطفل لكي تستطيع أن ترضع طفلها ووليدها فعلينا أن ننظر إلى هذه الرخص باهتمام هذه الرخص لأنها من الله سبحانه وتعالى يعني نحن إذا كنا في أي مكان في, في عمل مثلا في, في, في العمل إذا كان الشخص يعمل في مؤسسة ومدير المؤسسة قال له هذا اليوم أنا رخصت لك في هذا اليوم أنت مريض فاذهب وارتح في بيتك فأقول لا أريد <laughs> أن أذهب إلى العمل هي رخصة ف يعني هي رخصة ليعلمنا أيضا الله سبحانه وتعالى أن صحتك هي أهم لأنك ستصوم في اليوم في, في, في الأيام الأخرى أو في السنة التالية وانظروا الحكمة العظيمة من ال ال الفدية التي يدفعها الصائم إذا كان منع منعه شيء من الصيام لماذا؟ لأن في الفدية يوفقني الله سبحانه وتعالى أن أصوم في السنة التالية صحيح هي أيضا تشعرني أيضا بجو الصيام أنا عندما أطعم المساكين في هذه بهذه الفدية فأنا أكون قد شعرت بالفقراء وهو من أهداف الصيام قلنا في السبت الماضي أن الصيام من أهدافه أن أن أشعر بالجوع أن أشعر بالجوع يعني كما قلنا هذا الشهر فيه ما الفرق بينه وبين الأوقات الأخرى في الأوقات الأخرى الحرام علي أن أبتعد عنه لكن في هذا الشهر أيضا الحلال علي أن أبتعد عنه خلال فترة الصيام امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرني فمن شهد منكم شهد منكم الشهر فليصم أنني في هذه الساعات المخصصة للصيام أبتعد عن الحلال وعن الحرام لوجه الله سبحانه وتعالى إذن قبل رمضان نحن أمرنا أن نبتعد عن الحرام لكن في هذا الشهر علي أن أبتعد أيضا عن الأمور المحللة مثل الطعام مثل الشراب إلى آخره فأنا عندما أكون صائما يكون أمامي الطعام وأشعر بشهية تجاه هذا الطعام أشعر أنني بحاجة إلى أن آكل ولكن رغم ذلك لا آكل انظروا هذا هو شعور الفقير الذي يكون جائعا وأمامه الطعام ولا يستطيع أن يأكل منه كم يكون هذا الشعور عظيما عندما يشعر به الإنسان عندما يكون أمامه الطعام وهو ملكه ولكنه يمنع نفسه عنه هذا الشعور الذي يساعده بأن يشعر بما يشعر به الفقير المحتاج اذا من اهم اهداف الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ان اصل الى مرحله التقوى ان اجعل الله سبحانه وتعالى وقايه لي من كل من كل شر ومن كل سوء وأن تكون أعمالي الحسنة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وأن أتبتل إليه وأتقرب إليه وأتفانى في حبه وأجعله جنتي فعندما أنا أمتنع عن هذا الحلال الذي بين يدي وأشعر بما يشعر به الفقير والمسكين وأشعر بشدة ألم الجوع فماذا يحدث؟ يمتلئ القلب رحمة فعندها يسهل علي أن أنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى على اليتيم والمسكين هكذا تحدث ألفة بالمجتمع ينتشر الحب في المجتمع إذا للصيام أهداف عظيمة جدا هدف يتعلق بالفرد نفسه الذي يشعر الذي يدرب نفسه على الابتعاد فالذي يكون قادر على أنه يبتعد عن الحلال لوجه الله سبحانه وتعالى سيكون سهلا عليه هذا التدريب الذي يدرب نفسه خلال شهر من الزمان في هذه السنة فيكون له ذخيرة تكون له شحنات طاقات روحانية تعطيه تقويه خلال باقي الأشهر إذا هو فائدة ذاتية فائدة شخصية للصائم نفسه ايضا فائده تعم على المجتمع مما ينشر الالفه والمحبه حتى ان في في رمضان في وقت الصيام يتبادل الناس الاطعمه ايضا تزيد الصلوات تزيد الاجتماعات في المساجد هذا ايضا يؤدي الى الالفه ويؤدي الى رقي المجتمع انظروا كم هي اهداف الصيام عظيمه وكم هي كم كم حكمة من الحكم العظيمة التي قد وضعها الله سبحانه وتعالى وأكسبنا إياها بهذا العمل في هذا الشهر هذا الشهر هو شهر الجهاد شهر جهاد النفس شهر القرآن انظروا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كم أصبح هذا الشهر مباركا بنزول القرآن الكريم فالصائم أيضا يقرأ القرآن خلال هذا الشهر ويتلوه أكثر من الأيام السابقة فعلينا إذن أن نحاول أن نحقق أهداف الصيام قدر المستطاع ولا ننسى الدعاء أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى أن نصوم هذا الشهر الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا من النار ويتقبلنا قد شارف الوقت على الانتهاء أعزائي المستمعين أقول لكم كل عام وأنتم بخير رمضان مبارك إن شاء الله تكون الأيام المقبلة أيام خير وتقبل تقبل الله منا ومنكم كان معكم معتز القزق من الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام أستودعكم على أمل اللقاء لكم بكم في السبت القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل الحق من ربکم فمن شاہد تمی بول ستارکر ترف ہوئی پرت سوتر جہار انچا ایمان آنک جہار انچا اسار کرو تو آخری آخری زمانہ زمانہ آخر جانا آخرا توانا ایمام آسیاح سنونا تو آخر جامانا آخر مشیا تو منا ایمامدے آسے شونے کی تحسنا یہ تو آخر جام چود شتابی گے پار تم چود شتابی ہو گئے پار تم نہم جانے چا دیو سورج گرہن لگل دیکھنا پور گنے تل گنپ گگنے کے لم گن کاپیا بول دن محدیہ سے کان خولی کن ش بنلا بھاشا بھاشی شروط بھائی اور بنرا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلام پنرجیبن اور پنرجاگرنشانسلام آپتم آپ اف اسلام بنلا سنچھ ایف ایم ایکش پائنٹ سات جی ٹی ایم سراسری internet of Islam dot C A ٹھکانا آجکر انوشان خلافتر کل اسلام اندرن بشٹ اور شروطر بھیشن آلوچنا کرو پروتا بندرا ہمارے انوشان منجوک دے سنگھے تھوڑا کے پرشن کرنبر four one six four one six five two two four one six four one six five two two toll free one eight five five four one zero six five two two email کرن بنلا ایٹ جی میل ڈٹ کم انوشان شروتے ہمارا آمدیا مسلم جامات پنچم خلیفا حضرت مرزا مسرور احمد عید اللہ تعالی بینسر آزیز گتکال جو خود بہ پردان کر مسیحل خامز اعید اللہ تعالی بین ازیز گتکال دسرا جون دو ہزار ستر لنڈن مسجد بائت الفت پردت جمار کمضان اور رمضان مول ادیہ تکوا ارجنٹی تلے درن حضور آید اللہ تعالیلین خود بار شروط باکرار ایکشو چوراشی نمبر آت لات کرل جہارا امان انےچ تم سے روزا بھا ہل جو تمہارے پوروبرتی بھا رہ جمع تاکلمن کرتے پور ہضور بولیں آلحمد لہ جا ہم جیونے آ رضان مش اتکرم کرار سوباگ لو کر حضرت محمد مستفا صلی اللہ علیہ وسلام رمضان سمپرکے بولیں مانش جدی رمضان کلیا جانت چاہت جن سارا بچر ہی رمضان ہے تین یہ کلان کیمپکے بولیں جی جانات کے سارا بچر رمضان سو سجا ہے اور ایک ہادثے بنت ہو جیمان ساتھے اور آتوشن ممضانے روزا راخے تر پورت سمست پاپ کما کر دیا ہزر عائد اللہ تعالابین سہیل عزیز الکھان آیا وہ حادث گلو آلوکے بولیں رمضان کلیان شوٹی ندیشٹ پاناہار پرتیاگر کارن لبھ ہے برن ایمان ساتھ نجر آتر مزا پالنے کرمیر پردانے اللہ اور باندار ادھیکارے سچے مکوا او لمبن کرار فل یہ کلیان لبھے تر قور آت یہ دگت کرمضان ادش ہل مانش جان تاکوا ارجن کرتے پڑے نتبا ش سب یہ چیلنج دے ہی رکھے سے جو مانس جہنی آلان دور سر پڑے تخلیق سنت ارجن کرار کر نام ہل تاک ہزر آت اللہ تعالی بیناسر الز ارپر ایمان اوستا اور تکوار مان کمن ہوا سی سمپرکے حضرت امام محدی اللہ صلاحاتر کتیپتی ساپن کرشمتے ایمان تت لت پل تالارچ لبھ نہالارچے تر رحیمات گنیر ماد لوا سمبو تین اللہ صلات اور کدرتے کنکالر چیز ادھکتر گروتوپن ہوتے پڑے نہ مانشر دو پریکار موکھکر مکھے آللہ یشاشے دای کرمے پر پرکاش دیکھا جائے نا دھیرے پرکار ہوٹی جارکاش بیکر کرمے دیکھا جائے حضرت مسیحے معؤد اللہ ہمیں بوجھ نہ ایک بیک آل استعش رکھارے پر مانشر ایمان سے موکھک ایمان حادثے برنت ہو چور جہاں چوری کر تک سے مومین تھا وبھی چار جہاں دشکرم کرومین تھا ارتق جم اللہ مانشی من سے پاپ کرتے مانس پاپ تک ہی جہاں سے نجے کے نرجن ایک من کر سی مہرتے ممین تھا برن نسکے جائے جر من آللہ جی تین سب کچھ دیکھیں اور ترچی سب کچھ ہسابے پیپت ہوتے پڑے ہزر آئید اللہ تعالبین رمضان عبادت ایکش پمش ترش کے کارج لگیے آت اور سنشھن میری چتے جنہ تاکوا ارجن کرتے یہ رمضان جن تکوائے مانس انتی لے تک ترانوں انتہ ہے پبر قورن اور اسلامیہ ڈٹ یہ ٹھکانا شروط بندرا آپ ایک پائنٹ سات ایم اف اسلام شنچن ایچ آپ انٹرنیٹے وس اف اسلام ڈٹ سیے ٹھکانے سراسر لائف شنتے پاس آپ پرشن کرتے پہ number four six four one six five two two toll free one five five four one six five two two ہمل پراپت کچھ پرشن نہیں ایم آلوچنا کرو پرشتر دار ہم ایک پینل آئے سرو ڈانے جناب راشید احمد صاہبے جناب شامسدین صاحب جناب امیر الحق صاحب السلام علیکم اللہ تو پینلر ہمارے پرتھم پرشن پرشنٹی پٹے جناب تازول اسلام وینکوبر تھی پرشن ہودی کو مسلمان بھی یسا علیہ السلام اخو آ جیوت آئی سک مسلمان صاحب کے علیکم و رحمت اللہ شوط منڈل احمدی مسلمان اصاء اللہ دو ہزار بچر آکاشے جیوت رکھے خیسٹان درم کے شکشالی کرتے ہیں جیتو تہا کالیما طیب لہ الاح اللہ محمد رسول راخے ہسے تہسلمان کنوارا کھداروپر خودگاری کرد نبی اِساسلام مرتم قوران ترسٹی آیات کے باتل بال جان کر آدی اور حضرت محمد مستلام آدمی مانی آلمران پنچاس نمبر آیا گھوشنا کر ایسال اسلام بنی اسراہیل بہدیز فیر نبی نبی آئی ٹیل بیسم اللہ رحمان اور راسول انیلا بانی اسراہیل آللہ فضل احمدی مسلمان گن آلہ قرآن آدی اور حضرت محمد مستف صلیمیر آدش مینے سارا دنیا W W W dot M T A dot T ویئر مارفتے شانت اسلام پرچار کر کر مسلمانکی خانچلیسلمان ہار حضرت ایسا کے باؤ کے آکاشی جیوت تھکا اتبا مت من کرار کو مسلمان ہارلا اور آللہ رسول صلام جو شرتابل آرپ کرلے جدید ابشی تین مسلمان تو ایسا اللہ آکاشی جیوت تھکا نہ جدی بلا جائے رسول مسلمان دے جا جے نجے کے مسلمان ہسے دای کر پڑے ہمکیبل ناماز پڑی سی دیکھے نامز پڑے ہمارا ترسلمان اچھا اسلام استمبل آماز کلما نماز روزہ حد جاک یہ گلو جا پالنکانے جی ہمانتبللہ ملائکاتیوا کتب ہیوا رسول ہیوال یوم آخر قدرا شاہ راہد جی ہمرپر ایمان راكھی فرست راكھ كے تباب شام ایمان راكھی جی باغ تک دیار راكی پرکالرپران راكھی تو یہ جا راكھے ترا اوشی مسلمان كی ایک پرشن تھے جائے جی ان ستار مومین كی نا ایک ممین باندا كھنر دار راكتے پا جسلام آکاشے جیوت آدر سركر پر جائے جائے آلر کا بسے آج مین مسلمان ستکار اردے یہ کتنا کرتے پڑے نہ ترسٹی آیا کتائی پرما کر مت برن کر آیا آمدیہ بنلا ڈٹ ارگ یہ ویبسائٹے دا آپ دیکھے نبین ایت پرشنٹی ایسے لکھے تالاب کرمجان مسے تو دیکھی سروتر شانکلاپ ہو سی بکھات ہادی اتھاپن سے رمضان مس آسلے شائتان کے تالابی شائتان بولتے مانشر بھیتر جی شائتانستلہ رسول صم پریکا مانوشر شراوسائے شائتان دتب رمضان جورکت کارکرم آمیہ کارکرم گیگل اولمبن مدا تلار سنتشٹی ارجن مدمے کہنا گلو آبادت گلولا جدی اولیم کر تھی ستی ست ایک مانشر آب جو شہتانی سواب گل سیگل اپنے جائے کتا بوجان مش آنابر بہرپشن بندے کر نامان قورن مسجدے سورا آن قابو بلا بسمل رحمان رائم انلاتا تانہ انیل پاسایل مون کرش نماز مانس کے اشلیلتا اور مند کاج راكے ایون کتا ہل جی نماز ٹھیک بھا فرا ہوا آللہ تعالی قبول كی تعلیم نماز تحقیق خارب كاج ہوئی برت راكھتے پڑے اور شدان كے تالابدے راكھن اللہ رسول صلی السلام روزار مشے بیسر آٹھا درجہ کھلا تھا درجے ساٹھا درجہ بند تھا ارتھا روزار مشے ایک چا کرم اللہ تہرار رحمت درجہ کھلے دینات دیکھے اگرسر ہن پریک مانشر ساتے شانے جدی سے نج شان سے ست کج کر اللہ دن گونار تبا کر روزا راخے اور بالکل کیول ماتر ش نفس عمارا کے رمضان مشے تالاب کر رکھیں آلہ سورا زکروے بسم اللہ رحمان رائم امائن سوکر رحمان ارت آرک رحمان آلہ کے سرن کر کے مکھ فرے نئے ہمارے ایک شتان نجر پروتامنڈل دیکھن یہ دنیا بسر بھاگ مانس آللہ سرنیک دورے ایمن آللہ کے مانے نا سیجن آلہ تعالیٰ شتان کے نجک آللہ کے مانے نہ تہذیب روزار کوئی جن آل تعالی شان کے تہذرہ تالاب کر رکھیں نہ روزا راقینٹی ہم گتکالا شنے پورا بہت گھبر بھا جانتے چاند پورا خود بوٹی دیکھے نبین احمدیہ بنلا ڈٹ ارک یہ ٹھکانے آپ hundred point seven FM voice of اف اسلام ڈٹ سیے ٹھکانا ویس اف اسلام بنلا سنچھ آپ پرشن کرتے کر four six four one six five two two یہ نمبر اچھاؤ toll free one five five four one six five two two یہ ٹھکانے شروت منڈل ایک بکتی جمن شان کے کھا نن کرتے پینل تھی شن لین آپ یہ سمجھتی جدیج شان کے یہ کرتے تھی پوراٹائ ایک شانتی بھرے جائے اور سمجھے جہاں اناچار ابچار پورٹائی کنٹرول چلے آسے تھی سرکار جی اوارےڈ کس تب پولیس پرشاسن آنپوڈاکٹی جو خرچ گلو ایکسر سیویگس آتے پے اور ٹکاگل سرکارٹی کھے لگا جاتر انٹھنے ایچاؤ اکن ہم آستے سے مجھے پروتی پرشنٹی کر سی او بنلا میل ٹرنٹو پرکاشت پترکار سمپاد جناب شہید السلام منت پرشن گلو سانپے توشن ہو نام اناچار ابچار چلتے اسلام آن دمیا سہجکا سمبندے کی بول ایک بجے بولن تو ہمیں راشد احمد صاحب کے یہ باپارے بولار اندھ کر আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম শ্রদ্ধেয় শ্রোতা- আহ, শ্রোতামণ্ডলী আন্তীয় ধর্মীয় সহযোগিতা সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ইসলাম আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ঘোষণা করে কোনো জাতি এইরূপ শত্রুতা যে তারা তোমাদেরকে মসজিদুল হারাম থেকে প্রতিরোধ করেছে তোমাদেরকে যেন سیما لکھن کرتے پرچلت نہمرا پنیہ کارج تکوار کارجے پرسپر سہجوتا کرو اور سیما لسپا کرنا آللہ تکوا او لمبن کرو نشچ آللہ شانتی پردان نے کٹور میدا درمی بدشت كے شترتا مسلمان در بدھے آکرم چالیس تب پوتر قوران مسلمان در سے شتر بردے ابارمک آچر كرارمتی دیكھ یہ سب كافر بس كتا جا مسلمان بردھے كون پر سكری شترتا জড়িত ছিল বলে জানা যায় না তাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে পবিত্র কোরআন মোমিনদেরকে বলেছে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير واللہ غفور الرحیم لا ينكاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دينكم أم من دياركم أن تبتروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين একটু দ্রুত বললে ভালো হয় ওদের মধ্যে থেকে যাদের সঙ্গে তোমাদের আপাতত শত্রুতা রয়েছে তাদেরও তোমাদের মধ্যে অচিরেই আল্লাহ মহব্বত সৃষ্টি করে দেবেন বস্তুত আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল پہ اللہ تعالیفکل تمہارا نیچار کروکی سی نیچارتیشا کرتے گیا جدیٹ سارتر بردے جائے ایمنکی نکٹت سارتر بردے جائے تقاپ سنچار کے ہاتھاڑا کرتے نشےد کرتی پورو شرط ہل نیچارچارج شروع کرتے اگر مدد سمپرسار کرتے کمے سمجھے مدد سارا جگتے ستیشٹا کرتے تو نیچار نہ شانتر جت چیٹا ہوگا شانا ساکی نیچار کر شان کھتیباد شروط منڈولی یہ ایک بار منجوک دے سنی سہیے جتنا درمی دنگی کے آبی بھا اور باہرکا سنشھت انتو کرتے پرم ہم شانتی پرچیشائ رکھتے پا برنتا شکشالی نیتی پالن کر جائے پک ایسا کرنیہ چلار شانٹار کھیت نیت سنکا پالن کر فیرکار انوساری برندر مدکار بھول بوجھ بجے دور کرتا اور شاچار شکا دیے نیچے بچو اپور کے بچا داؤ نیتر باستوائن کرتے درباگت دم سمکالین پریتر سروت ہی شانتی بتی نگن اور تاتپرہینک پالن کر مسلم جمات یہ پریت کارجٹی جاچے اپنا جیسے اسلام ڈٹ سیے جان سکے دیکھیں جو سارا سارا بچر وپی آمدیہ مسلم جامات کا ناڈا انٹرفیت ڈائلگر آئے کرڈار سروتر ٹرنٹوتے ہوکوارے ہوگیری ہوٹل پریتھ سروت ہی انٹرفیت ڈائلگ ہوتے درمیر بکارا تر دم گرتھے تر دمکے تلے درن کی بھاب شانتی یہاں سمجھے شانتی بھومکا پالن کر جاچی شنت جدی اتر دیا جائے خوب بھلے ہاتھ مات منٹ آشنٹی ہو جک بسکر سیری ساد کرتے دیکھا جائے پدست دیکھا جا کی جا ریپو دمن کرتے ترجیح جیون کو گھٹن کرتے اور شانتی کرتے جناب آمحم السلام علیکم سم سلپتار رکھے بولتے ہو ریپور دمن یہ ہل قرن شرفر شکای جہاد سب چیز بڑھاد سب چیز کٹن جیحاد جی ہاتھ کرو اللہ تعالی اللہ تعالی ادے اور آلّہ تعالی سنت ارجن جو بھی جن ایک میے کرتے جائے تک تر پرتم چنت آسے جو ہمیں ہمارے اتوا ہمارے آسبے ہمیں تک پوشن کرو تو یہ پوشر جو چنتا ہے یہاں مسلمان حساب کے نربر کرتے ہیں آللہ تالر اوپر یہاں اسلام شکا جل ہل تم ابھی تمہارک داتا اتب جدی شروع کرو جانے جیب نے انوسرن کر دیکھے ہمارے سل مجھے یا جینارشن تراؤ آللہ کے کبھی بھرسا کرتے ہیں اللہ کے آلر پرتے ہیں یہ شکایت نجیرا پالن کر جینارشن کے شکائی یہ سمسیاٹر دور کرتے پر ریزکر داتا رضک داتا ہلین آللہ تعالی ہمیں نئی بن کے شروت منڈل مانو جیبش کیسارت جانی تھی یہ پرشن سہجی نانا پرکتر مانوش تر ادوردرشتا و چکرتا تر جیو پرچن کردھو پرارتھو آکاقا اور بارشنا پنت ہی پچیا تھا خودا تلا پبتر گرتے مانو جیب ادنا کر توہ لو جن اور مانش کے ارتھا اچرے اور سادار مانش کے شو یہ سیارا جن کے چین اور اُن یہ ادیہ کی بھافل لبھا جائے جیسے سلا جائے تھیت خودا کی تھی چنتے ہوتھو جنس کے پوجو کر جائے نا جن جیبت خودا کے چنتے ہوا ہودار سے روپ سوندے دارنا رکھتے ہوتی ہوں আমরা খোদা তালা আমাদের প্রতি যে রহমত এবং করুণা বর্ষণ করছেন সেগুলোকে বুঝা আমরা আমাদের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি পরবর্তী অনুষ্ঠান শনিবার শোনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতহ আখেরি জামানা আসিয়াছে ভাই এই তো আখেরি জামানা دیا شا سن تو